السلام علیکم ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ٹاپک اس وقت جو کر رہے ہیں دیٹ از کمیونٹورکس اور کمیونٹورکس میں کاؤنٹنگ پرابلمس کا ہم ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا چار کیٹیگریز ہم نے اس کی بنائی تھی بیسنگ اپون ٹو کرائٹیریا ہمارے پاس کرائٹیریا جو تھے دیور whether the order is important in our selection or not ہم جو چوائس بنا رہے ہیں ایلیمنٹس کا when we are choosing k elements elements from a set of n whether the order is important or not اور دوسرا کرائٹیریا ہمارے پاس یہ تھا کہ whether the repetition is allowed or not اچھا ان چاروں کیٹیگریز میں سے تین کیٹیگریز کو ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں اپنے پچھلے لیکچرس میں پہلی دو کیٹیگریز وہ تھیں جن میں کہ آرڈر امپورٹنٹ تھا are k samples and k permutations پھر تیسری کیٹیگری میں آرڈر واز ناٹ امپورٹنٹ لیکن ریپوٹیشن واز ناٹ الاؤڈ ادھر اس کو ہم کہہ رہے تھے کے کامبینیشنس تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کے کامبینیشنس کو ڈیفائن کیا پھر ان کے لیے ہم نے فارمولا ڈرائیو کیا and then we did few questions for relevant to that topic اچھا آج ہم نے چوتھی کیٹیگری کو اسٹڈی کرنا ہے اس کو ہم کہیں گے کے سلیکشنس اس میں کے کامبینیشنس کی طرح آرڈر ول ناٹ میٹر لیکن اس میں کے سلیکشن سے اٹ ول بی ڈفرنٹ کیونکہ اس میں ہم ریپریشن uh, کو الاؤ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے سلیکشنس میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا and repetitions will be allowed اس کو ہم پہلے فارملی ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس کا فارمولا آپ کو بتائیں گے اور پھر اس کے لیے جو چند ایک کوشچنز ہم کریں گے k selections k selections are similar to k combinations in that the order in which the elements are selected does not matter but in this case repetition can occur اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی selection of a set of n elements is a choice of k elements taken from a set of n elements such the order of elements doesn't matter and elements can be repeated k selections کو ہم اور بھی نام دیتے ہیں مثلا اس کو کچھ بکس میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا جائے گا کہ کمبینیشنز ود ریپیٹیشن الاؤڈ یہ بھی کہا جاتا ہے یا اس کو ملٹی سیٹ کہہ دیا جاتا ہے ملٹی سیٹ آف سائز کے اچھا ایک اور چیز آپ اس میں نوٹ کریں کہ اس میں چونکہ ریپٹیشن الاؤڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے کی ویلو این سے بڑی بھی ہو سکتی ہے it doesn't have to be less than or equal to این اچھا اب کے سیکشنز کے لیے فارمولا ہم ڈرائیو کرتے ہیں اور فارمولا میں بیسیکلی آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کروں گا اس ایگزامپل کو آپ کو بڑی کیئرفلی یعنی اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا so that you can appreciate the formula پھر آپ اس کے جو کوشچنس کریں گے وہ بھی آپ بہتر طریقے سے کر سکیں گے جس ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو فارمولا سمجھا رہا ہوں وہ اس طرح ہے ہمارے پاس یہ consider the situation in which five friends are sitting somewhere in hotel میں بی and they want to have an ice cream اچھا جس دکان پہ وہ آئس کریم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں they are serving three flavours of ice cream three flavour shop are chocolate flavour mango flavour and vanilla flavour there three flavour اب ہمارا کاؤنٹنگ پرابلم یہ ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ how many choices do they have اب پرابلم کو دیکھیں ہمارے پاس پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ پانچوں دوست جو ہیں وہ کسی ایک فلیور کو چوز کر لیں let's a all five friends decide to take chocolate flavour ice cream ایک پاسبلٹی یہ ہو گئی دوسری پاسبلٹی یہ ہو جائے گی کہ all five friends decide to take mango flavour for example یہ دوسری پاسبلٹی ہو گئی اسی طرح اور بہت سی پاسبلٹیز بنتی چلی جائیں گی لیٹ سے تین دوست جو ہیں وہ چاکلیٹ کے لیے آپٹ کرتے ہیں one of them wants to have mango ice cream and one one to have vanilla flavour ice cream تو آپ یہ دیکھیں بہت سی پاسبلٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں دو چاکلیٹ لے لیں دو مینگو لے لیں ایک ونیلا لے لیں اور اس طریقے سے آپ بناتے چلے جائیں اور اب ہم ٹوٹل نمبر آف پاسبلٹیز معلوم کرنا چاہتے ہیں اچھا اب اس کے لیے میکنیزم کیا ہوگا کس طریقے سے ہم نے اس کو ورک آؤٹ کرنا ہے اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم انومریٹ کرنا شروع کر دیں ساری پاسبلٹیز کو جیسے ابھی میں نے کیے ہیں کہ پانچوں کے پانچوں دوست چاکلیٹ لے رہے ہیں یا پانچوں کے پانچوں دوست جو ہیں دے آر ٹیکنگ مینگو اور دوسری پاسبلٹی اور تیسری پاسبلٹی میں ہم یہ لے لیں کہ two friends take chocolate two take mango and one takes vanilla flavoured cream لیکن اس طریقے سے انیمولیٹ کرنا ایک تو ٹائم کنزیومنگ ہے and then there are possibilities of error as well تو سسٹمیٹیکلی ہم کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے انومریٹ کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فائیو فرینڈس کو ہم میتھمیٹیکلی ہم نوٹیشنز یوز کرتے ہیں تو ان کو لیے ہم ایکس کی کراس کی نوٹیشن یوز کر لیتے ہیں تو we have five crosses which represent five friends اچھا اب ہمارے پاس تین کیٹیگریز ہیں ایک کیٹیگری ہے چاکلیٹ آئس کریم کی چاکلیٹ فلیورڈ آئس کریم کی دوسری کیٹیگری ہے مینگو فلیورڈ آئس کریم کی اور تیسری ہے ونیلا فلیورڈ آئس کریم کی اب ان تین کیٹیگریز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ ایسے کریں کہ دو ورٹیکل لائنز لگا لیں اپنی اپنے پیس آف پیپر کے اوپر دو چھوٹی چھوٹی ورٹیکل لائنس لگا لیں اچھا اب دو ورٹیکل لائن جو ہیں آپ کے پیپر کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گی اب جو دونوں ورٹیکل لائنس کے درمیان آ رہی ہے let we call that category mango category اب جو دونوں ورٹیکل لائنس کے لیفٹ پہ آ رہا ہے اس کا پارٹ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں چاکلیٹ کیٹیگری اور جو رائٹ پہ آ رہا ہے اس کو ہم ونیلا کیٹیگری کہہ دیتے ہیں اب ہمارے پاس جو پانچ دوست ہیں they are being represented by five crosses اگر یہ ہم پانچوں کے پانچوں کراسز جو ہیں یہ دونوں لائنوں کے درمیان میں لگا دیتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دونوں لائنوں کے درمیان جو کیٹیگری ہے that represents mangoes mango flavoured ice cream تو اس کا مطلب ہے کہ we are indicating that all five friends want to have mango flavoured ice cream اچھا اگر ہم دو لیفٹ پہ لگاتے ہیں دو کراسز ہم درمیان میں لگاتے ہیں اور ایک کراس جو ہے وہ رائٹ پہ لگاتے ہیں تو اس سے ہم یہ انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے کہ two friends have opted for chocolate flavoured ice cream two friends have opted for ice cream flavoured ice cream and one friend has opted for vanilla flavoured ice cream تو اس طریقے سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو گرافکلی اپنے سولوشنس کو اچھا بیسیکلی اب یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے پاس دو ورٹیکل لائنز ہیں اور پانچ کراسز ہیں اور ان کو ہم ارینج کر رہے ہیں ان اے رو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we have seven positions available اب ان سیون پوزیشنز میں سے پانچ پوزیشن جو ہیں they will occupy crosses and two position will occupy vertical lines تو آپ اس طریقے سے امیجن کر لیں we have a string of seven positions اور ان میں سے ہم نے پانچ پوزیشنس کو اگر چوز کر لیتے ہیں فار کراسز تو باقی کی دو پوزیشنس کو کلیئرلی ہم ورٹیکل لائن سے فل کر دیں گے پرابلم کو دوبارہ میں ایکسپلین کرتا ہوں سچویشن کو کہ ہمارے پاس سات ہمارے پاس ہیں پوزیشن اویلیبل ایک اسٹرنگ ہے which has seven positions available to it پانچ پوزیشنز پہ ہم کراس لگا دیتے ہیں اور دو پوزیشنز پہ ہم جو باقی بچتی ہیں ان پہ ہم ورٹیکل لائنس لگا دیتے ہیں فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف اگر گننا شروع کر دیں پہلی اور دوسری پوزیشن پہ ہم نے کراس لگایا تیسری پوزیشن پہ ورٹیکل لائن لگائی پھر چوتھی پوزیشن پہ ہم نے کراس لگایا پھر پانچویں پوزیشن پہ ہم نے ورٹیکل لائن لگائی اور جو آخری دو ہمارے پاس پوزیشن باقی بچی ہیں اس پہ ہم نے کراس لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے دو friends two friends are taking chocolate flavoured ice cream one is taking mango flavoured ice cream and two friends are taking vanilla flavoured ice cream تو ہم نے پرابلم کو ایک اور سچویشن میں کنورٹ کر دیا یعنی اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ سات پوزیشن میں سے پانچ پوزیشن کو ہم نے چوز کرنا ہوگا فور کراسز اور باقی کی دو پوزیشنز کے لیے ہمیں کوئی چوائس کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پہ ہم ورٹیکل لائنس لگا دیں گے تو پرابلم ہماری بن گئی ہے basically for selecting five out of seven positions تو اس کے لیے ہمارا فارمولا ہم پہلے بھی ڈرائیو کر چکے ہیں یہ بنے گا سی سیون فائیو تو آنسر ہمارا آ گیا سی سیون فائیو یعنی ہماری جو اوریجنل پرابلم تھی کہ کتنے ہمارے پاس پاسبل چوائسیز بنتے ہیں کتنی ہماری پاسبلٹیز بنتی ہیں تو دس از سی سیون فائیو تو اب یہ جو اگزامپل ہے it will lead us to general formula general formula کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دو آبزرویشن کر لیں کہ پہلی آبزرویشن تو ہم نے یہ کرنی کہ جو ہماری پرابلم تھی it was a problem of k selection ہم نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے a problem of k selection k selection میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا اور ریپوٹیشن ہم الاؤ کرتے ہیں اچھا ریپوٹیشن میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم چاکلیٹ فلیور کو جتنی ہم بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں پہلا دوست جو ہے وہ بھی چاکلیٹ لے رہا ہے دوسرا بھی چاکلیٹ لے رہا ہے تیسرا بھی چاکلیٹ لے رہا ہے سو ریپوٹیشن از الاؤڈ اسی طریقے سے اچھا اب آرڈر میٹر نہیں کرتا ہمارے پاس ہم وی آر ناٹ انٹرسٹ کے اب کس ترتیب سے کسی نے لی ہے ہم یہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے چاکلیٹ فلیور لیا ہے کتنے لوگوں نے مینگو فلیور لیا ہے اور کتنے لوگوں نے ونیلا فلیور لیا ہے ہم اس میں انٹرسٹیڈ نہیں کہ اس میں لیا ہے تو اس اس پرابلم میں کلیئرلی آرڈر جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اچھا دوسری چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ جو ہمارے پاس سی سیون فائیو آیا تھا یہ سیون ہمارے پاس کیسے آیا تھا اور فائیو کیسے آیا تھا فائیو تو ہمارے پاس نمبر آف فرینڈس تھے اور سیون کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو تین فلیورز اویلیبل تھے ان کی مدد سے ہم نے تین تین دو کیٹیگریز بنانی تھی اور کیٹیگریز کو بنانے کے لیے ہم نے دو ورٹیکل لائنس کو یوز کیا تو اگر تین کیٹیگریز ہوں گی تو دو ورٹیکل لائنس ہمیں یوز کرنی پڑیں گی اسی طریقے سے اگر چار کیٹیگریز ہوں گی تو تین ورٹیکل لائنس ہمیں یوز کرنی پڑیں گی تو یہ جو نمبر آتا ہے this is basically three minus one اور فور مائنس ون اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وی ہیو فائیو فرینڈس تو ہم فائیو کی جگہ کے لے لیں گے اپنی ایکچوئل فارمولا میں اور ہمارے پاس تین فلیور اویلیبل تھے تو تھری کو ہم ڈینوٹ کریں گے این کے ساتھ جتنی ہماری کیٹیگریز ہیں ان کو ہم این کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے تو جنرل فارمولا ہمارے پاس اس طرح آتا ہے number of k selections that can be selected from a set of n elements is C k plus n مائنس ون کے اور اس کے لیے دوسری نوٹیشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کلے plus k plus n minus one k okay نا وی نو دا فارمولا اور اب اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں اور we can do the questions questions کو آپ کو کلیئرلی پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ویدر اٹ از سلیکشن اور کامبینیشن اور وٹ ایور اگلی اگزامپل ہم نیچرلی سلیکشن کی کریں گے لیکن آپ جسٹیفائی کریں اس کو سب سے پہلے کہ ہم سلیکشنس کو کیوں یوز کر رہے ہیں یہاں پہ تو اب اگلی ہماری پہلی جو ایکسرسائز ہے let see that camera shop stocks ten different types of batteries how many ways can a total inventory of thirty batteries be distributed among the ten different types second part اس کا ہے assuming that one of the types of batteries is A seventy six how many ways can a total inventory of thirty batteries be distributed the inventory must include at least four A six batteries okay solution provide کرنے سے پہلے میں جسٹیفکیشن دینا چاہوں گا کہ this problem of k selection اب پرابلم کو نوٹ کریں کہ پرابلم ہمارے پاس کیا ہے ایک we are talking about a camera shop which keeps a of thirty batteries at shop اور اس کے پاس ten different types of batteries available ہے مارکیٹ میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیس ہی ایک ہی ٹائپ کی بیٹریز اپنی دکان پہ لے لیں ہم ان کو ٹائپ ون ٹائپ ٹو اب اس طرح ٹائپ ٹین کہہ دیتے ہیں دوسری پاسبلٹی اس کے پاس یہ ہے کہ وہ تین پہلی ٹائپ کی تین دوسری ٹائپ کی اینڈ سو آن اپنی تین تھرٹی اسٹاک میں ہر ایک ٹائپ کی وہ تین تین بیٹریاں رکھ لیں اور depending upon the market demand وہ ہو سکتا ہے کسی کی کوانٹٹی کو زیادہ رکھے کسی کی کوانٹٹی کو کم رکھے basically we are interested in the number of choices which are available to the shopkeeper اچھا جو ہمارے پاس ٹین ٹائپس ہیں یہ ہماری بیسیکلی ٹین کیٹیگریز ہیں اور اپنے فارمولے میں کیٹری کو کیٹیگری کو ہم این سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو اس طرح ہم فارمولے میں این کی ویلیو کو ٹین کے برابر لے لیں گے اور ہم نے تھرٹی چوائسیز بنانی ہے اس کی تین تھرٹی بیٹریز ہم نے چوز کرنی ہے تو we are interested now in thirty selections of these ten types of batteries تو کے کی ویلو کو ہم تھرٹی کے برابر لے لیں گے اور ان ویلیوز کو جب سب چوٹ کریں گے فارمولا کے اندر دین وی ول گیٹ دا آنسر تو اسی فارمولہ میں ہم یہ ویلیوز این کی جگہ ہم ٹین سب کر دیتے ہیں اور کے کی جگہ تھرٹی سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں and we get the record number is C thirty plus ten minus one comma thirty and this is equal to C thirty nine comma thirty اور اس کو سمپلیفائی کریں I'm sure you have to use a calculator and you get a very large number اچھا نا we come to the B part of this question B part میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک particular type of battery which he calls A seventy six اس نے چار پہلے سے ڈیسائڈ کر لیا ہوا ہے اس کے پاس پہلے پڑی ہوئی ہیں یا اس نے ڈیسائڈ کر لیا کہ چار میں نے کم از کم ضرور رکھنی ہے اب اس نے چونکہ تھرڈی کا اپنا اسٹاک کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ he needs to think about twenty six remaining batteries تو وہ چار اس کے پاس اے سیونٹی سکس پڑی ہوئی ہیں he can have a few more of those as well تو کیٹیگریز اس کے پاس اتنی ہی ہیں تو ٹوینٹی سکس اس نے اور بیٹریز اپنی اسٹاک کرنی ہے and he still has ten categories تو اب پھر ہمارے پاس این کی ویلو ٹین کے برابر ہی ہے لیکن اب کے کی value instead of thirty we have 26 six تو اس طرح اپنے فارمولے میں آپ کے کی جگہ ٹوینٹی سبسٹیوٹ کر دیں اور این کی جگہ ٹین سب شوٹ کر دیں and then you will get the answer اچھا کے سلیکشن کا ٹاپک بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس طرح جو ہم چاروں کیٹیگریز کو کمپلیٹ کر لیا ہے ہم نے کے سیمپلس کو کیا پھر کے پاموڈیشنس کو کیا then k and finally to we have done k selections اچھا یہ جو چاروں کیٹیگریز تھے اب اس میں ایک کامن بات تھی کہ ہم we are choosing k elements from a set of elements ہمیں ہمیں گیون ہوتا تھا اور اس میں سے ہم ان کو چوز کرتے تھے اور جب ہم سیٹ آف ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو سیٹ کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں they are all always distinct set پہ جو ہم لیتے ہیں بٹ ان کو ڈسٹنکٹ لیا جاتا ہے لیکن ریئل لائف میں جب ہم چوائس کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ ایلیمنٹس ڈسٹنکٹ نہیں ہوتے اور اس صورت میں یہ جتنے ہم نے فارمولا ابھی تک آپ کو بتائے ہیں کوئی بھی اپلیکیبل نہیں رہتا تو اس طرح ہمارے پاس کوئی اور ٹائپ کی بھی پرابلم بن جاتی ہیں اب ہم نے اگلے اگلے اب ہم جو ہمارے دوسرے ٹاپکس ہیں they will cover this kind of problems کہ اب ہمارے پاس سیٹ کے ایلیمنٹس جو ہیں ان میں they are not distinguishable some of them may not be distinguishable تو ان کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اچھا اب uh, جو اگلا ہم ٹاپک اسٹڈی uh, کرنے لگے ہیں اس میں ہم آرڈرڈ اور ان آرڈرڈ پارٹیشنس کی بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ what's a partition basically set کی پارٹیشن کیا ہوتی ہے سیٹ کی پارٹیشن میں ہم کرتے ہی ہیں سیٹ کے ایلیمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں into subsets so that union of دو subsets is equal to the set itself اور intersection of two subsets is always ایم اچھا اب آرڈرڈ پارٹیشن کی جب آپ بات کریں گے تو اس میں ہم جو سب سیٹس لے رہے ہیں ان کا آرڈر جو ہے دیٹ ول بی امپورٹنٹ اور ان آرڈرڈ پارٹیشن میں وہ آرڈر جو ہے that will not be important تو پہلے اس کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹ اٹ انڈرشنشن اپس جوائنٹ سیب سیٹ ایسٹ ایس کو partition is order order of the cells and list counts اب ایگزامپل میں آپ یہ دیکھ لیں کہ we take a set S containing seven elements one two three up to seven اور اس کی ہم نے جو پارٹیشن کی ہے اس میں پہلی کلیکشن ہمارے پاس آ گئی ہے اس کو ہم پی ون سے ڈینوٹ کر رہے ہیں اس میں سب سیٹس آ رہے ہیں one two three four five six seven اب یہ نوٹ کریں کہ this is clearly a partition of the set S اگر آپ ان سیٹس کی ان سب سیٹس کی یونین لیں گے تو سیٹ ایس کے برابر آ جائے گا اور یہ جو سب سیٹس ہیں they are mutually disjoint یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی دو سب سیٹ لے لیں تو ان کا انٹرسیکشن ایم ٹی آئے گا دوسری پارٹیشن جس کو ہم دوسری کلیکشن جس کو ہم پی ٹو کا نام دے رہے ہیں اس میں بھی بیسیکلی آپ نوٹ کریں کہ انہی سب سیٹ کو ہم نے دوبارہ لکھ دیا ہوا ہے سکس سیون والا سب سیٹ آخر میں تھا اس کو ہم نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے پھر second subset three four five اپنی جگہ پہ ہی ہے اور جو پہلا سب سیٹ تھا ون ٹو کا کنٹیننگ ایلیمنٹ اینڈ ٹو اس کو ہم نے اینڈ پہ لے گئے P one and P two will be the same partition if you are talking about unordered partition لیکن اگر ہم آرڈرڈ پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں then they will be different partition اچھا اب آرڈرڈ اور ان آرڈرڈ پارٹیشن کے لیے ہم نے فارمولا ڈرائیو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کوشچنس کرنے ہیں لیکن جیسے کہ ہمارا پہلے بھی طریقہ رہا ہے کہ فارمولے کو ہم جسٹیفائی کریں گے with the help of an example تو پہلے سب سے پہلے ہم ایک ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں دیٹ ول ایکسپلین اس why we are using the formula how we are reaching at the formula let see the example suppose a box B contains seven marbles numbered one through seven find the number M of ways of drawing from B firstly اچھا اب اس میں سچویشن دیکھ لیں کہ we have a collection of labelled marbles ہمارے پاس سات ماربلس ہیں جن کے اوپر لیبل لکھے ہوئے ہیں ون تھرو سیون ماربلس کو لیبل کیا ہوا ہے پہلی ماربل دوسری ماربل اینڈ سو آن اور اس کے ہم نے پہلے دو ماربل ہم نے چوز کرنی ہے تو this will give a subset of two marbles پھر ہم نے تین ماربل چوز کرنی ہے یہ ہمارے پاس دوسرا سب سیٹ آ جائے گا آف تھری ماربلس پھر ہم نے فائنلی پھر دوبارہ ٹو ماربلس چوز کرنی ہے جو کہ ہم ایک آرڈر میں کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ پارٹیشن کا آرڈر ہمارا امپورٹنٹ ہوگا کہ پہلے سب سیٹ میں ہم نے کون سے دو ایلیمنٹس لینے ہیں پھر دوسرے سب سیٹ میں ہم نے کون سے تین ایلیمنٹس لینے ہیں اور پھر تیسرے سب سیٹ میں ہم نے کون سے دو ایلیمنٹس لینے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو پارٹیشن ہو رہی ہے یہ آرڈرڈ پارٹیشن ہوگی ان دیٹ سینس اب اس کا آنسر کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ دو ہم نے پہلے ایلیمنٹ لینے آؤٹ آف سیون تو اس کے لیے ہمارے پاس formula already we know formula this is C seven two یہ ہمارے پاس آ جائے گا سی سیون ٹو اب ہم نے تین ایلیمنٹس لینے out of the remaining five دو ہم نے ماربلس پہلے چوز کر لیے ہوئے تو باقی ہمارے پاس پانچ ماربلس اویلیبل ہیں ان میں سے اب ہم نے تین کو پک کرنا ہے for the next subset تو اب ہمارے پاس جو چوائس ہوگا that will be C five three اور پھر فائنلی ہم نے دو ماربلس پک کرنی ہے out of the remaining two marbles تو this number is C two comma two اچھا اب ان سب کا پروڈکٹ جو ہوگا using the product rule that will be the required answer پہلے ہم نے دو ماربلس چوز کی پھر تین کی پھر دو کی اور ان سب چوائسیز کا جو پروڈکٹ ہوگا دیٹ ول گیو ویسا آنسر اب اس آنسر کو ہم کیئرفلی دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی مدد سے ہم ایک formula we will be able to derive a formula اور at least understand a formula okay تو ہمارے پاس جو نمبر آیا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا C seven two into C five three into C two two یہ ہمارا نمبر ہے اب کمبنیشن والا سی سیون ٹو کا فارمولا یوز کریں تو یہ آ جائے گا seven factorial over two factorial factorial five C five three کے لیے آ جائے گا five factorial over two factorial into three factorial اور finally C two comma two کے لیے آ جائے گا two factorial over two factorial into zero factorial اب یہ نوٹ کریں کہ فائیو فیکٹوریل آپ اس میں کراس آؤٹ ہو جاتے ہیں نیومنیٹر اور ڈینومینیٹر میں اسی طرح ٹو فیکٹوریل جو ہے یہ بھی کراس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو بچتا ہے remaining this is seven factorial over two factorial into three factorial into two factorial اچھا یہ کلیئرلی آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم we are reaching towards the general pattern کہ ہمارے پاس ٹوٹل ماربلس کی تعداد سیون تھی اس کو ہم این سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں تو سیون فیکٹوریل کی جگہ we can write n factorial ہمارا پہلا سیٹ جو تھا وہ that consist of two elements اس کو ہم این ون کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں دوسرا سیٹ جو تھا that consist of three elements اس کو ہم اینڈ ٹو کے ساتھ جو نوٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح تیسرا جو ہمارا سب سیٹ ہے that also has two elements اس کو ہم این تھری کے ساتھ کر دیتے ہیں ڈینوٹ جی تو ہمارا جو فارمولا ہے وہ بنے گا n factorial over two factorial n factorial over n one factorial into n two factorial into n three factorial یہ ہمارے پاس ہوگا اچھا تو ہم یہ کیا ہے جنرل ہمارے پاس پیٹرن یہ بنا کہ we have n elements in a set اور اس کی اگر ہم آرڈرڈ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں into three subsets n one n two and n three then the formula is n factorial over n one factorial into n two factorial into n three factorial اور اس کو فردر جرنلائز کر سکتے ہیں and we get the required formula اور یہ ریکوائرڈ فارمولا جو ہمارا ہے it is on screen now let S contain n elements and let n1, n2, so on up to nk be positive integers with n1 plus n2 plus so on up to nk equal to n, then there exists n factorial over n1 factorial into n2 factorial, so on up to nk factorial, different ordered partitions of S of the form a1, a2, so on up to ak. So اپنٹس پارٹیشن کے لیے تو ہم نے فارمولا معلوم کر لیا ہے اب ان فار انڈر پارٹیشن کے لیے ہم تھوڑی سی ماڈیفکیشن کرنی پڑے گی اس فارمولے کے اندر ہم اگر ان انڈر پارٹیشن لے رہے ہیں تو پارٹیشن کے درمیان جو اپنی پرموٹیشن آتی ہیں ان کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا جس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی پرموڈیشن جو آتی ہوگی اس کے ساتھ اس نمبر کو ہمیں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا اور اس طرح ہمارے پاس جو ویلو آئے گی that will represent unordered partition تو اس طرح ہمارے پاس دونوں سچویشن کے لیے فارمولا اویلیبل ہیں اب ان فارمولا کو اپلائی کرتے ہیں and we solve a number of questions how many ways can twelve students be divided into three groups with four students in each group so that one group studies English one history and one mathematics تو ہم نے اپنے جو ہمارے پاس ٹویلو اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے انٹو تھری تو پہلے گروپ کو ہم انگلش والا گروپ کہہ دیتے ہیں دوسرے کو ہسٹری والا کہہ دیتے ہیں اور تیسرے کو ہم کہہ دیتے ہیں میتھمیٹکس والا گروپ تو اس طرح this becomes an ordered partition پہلا گروپ جو ہوگا that will have a certain meaning دوسرا گروپ جو ہوگا that will have a different meaning and third group will have a different meaning تو اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا اس کا آنسر ہوگا ٹویلو فکٹوریل کا دوسرا پارٹ دیکھیں all the groups study mathematics اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ٹویلو اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ کرنا ہے into three groups of four each but all the student study mathematics پہلا گروپ جو ہے وہ بھی میتھمیٹکس اسٹڈی کر رہا ہے دوسرا گروپ جو ہے وہ بھی میتھمیٹکس کو اسٹڈی کر رہا ہے اور تیسرا گروپ جو ہے وہ بھی میتھمیٹکس کو اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گروپس جو ہیں they are not distinguishable from each other پہلے تو انگلش ہسٹری اور میتھمیٹکس میں ان کو ڈسٹنگوش کیا جا سکتا تھا لیکن اب پہلے دوسرے کی بات کوئی نہیں ہے they are not distinguishable from each other تو اب ہم جب اس کی پارٹیشن بنائیں گے وہی فارمولا ہم یوز کریں گے پہلے ہم آرڈرڈ پارٹیشن ہم معلوم کر چکے ہیں آلریڈی تو اب ہمارے پاس جو تین گروپس آپر میں پرموٹ کرتے ہیں تو تھری فیکٹوریل ہمارے پاس پرموٹیشنز آتی ہیں تو اس نمبر کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تھری فیکٹوریل کے ساتھ and we get the right answer so the answer is twelve factorial divided by four factorial into four factorial into four factorial multiplied by one over three factorial اچھا اب اگلا کوشچن دیکھتے ہیں find the number M of ways that class X with ten students can be partition four teams A one A two B one and B two where A one and A two contain two students each and B one and B two contain three students each اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اسی طرح ہم پارٹیشنز بنانا چاہ رہے ہیں دس ہمارے پاس اسکول اسٹوڈنٹس ہیں تو پہلے دو گروپس جو ہوں گے they will contain two students each اور دوسرے دو گروپس جو ہیں they will contain three students each اچھا اس کی پہلے ہم آرڈرڈ پارٹیشن بناتے ہیں اور آرڈرڈ پارٹیشن میں اسی طرح ہم فارمولا وہ یوز کریں گے آرڈرڈ پارٹیشن آ جائے گی ten factorial over two factorial into two factorial into three factorial three factorial اچھا اب اس میں یہ نوٹ کریں کہ اے ون اور اے ٹو چونکہ ان دونوں کا سائز ایک ہی ہے تو دے آر ناٹ ڈسٹنگوشبل اسی طرح بی ون اور بی ٹو دونوں کا سائز ایک ہی ہے تو یہ آپس میں اگر ان کو پرموٹ کر دیں تو we will not we will not know the difference تو اس طرح یہ ریپوٹیشن اس میں جو آ رہی ہے اس نمبر کے اندر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا اے ون اور اے ٹو کی پرموٹیشنس ٹو فیکٹوریل ہو گئی اور بی ون اور بی ٹو کی پرموٹیشنس جو ہیں وہ بھی ٹو فیکٹوریل ہو گئیں اور ان دونوں کی فیکٹوریل ان کی دونوں کی پرموٹیشن جو ہیں یہ ہو جائیں گی two two factorial factorial that is four اب اس نمبر کو جو ابھی ہم نے نمبر معلوم کیا تھا اس کو فور سے ڈیوائڈ کریں گے then will get the answer so the answer is M equal to twenty five thousand hundred four which is equal to sixty three hundred اچھا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ we will be interested in problems where elements are not distinguishable ہم اب اس طرح کی پوموٹیشن کریں گے جن میں کہ ہم نے ریپوٹیشن کو الاؤ کرنا ہوگا تو پہلے آپ فارمولے کو دیکھ لیں پھر ہم اس فارمولے کو اپلائی کریں گے آن ڈفرنٹ کوشچنس اور جیسے جیسے ہم پرابلمس کو کریں گے تو you will be have a deeper understanding of the formula so let see the formula now generalize permutation اور with number of n of N which of one alike so on N K are alike N factorial divided by factorial number over N one factorial two factorial so on upon K factorial is often کو multinomial coefficient and is denoted by the symbol N شنس one N one two so on upon K اچھا اب اس فارمولے کو جب بھی میں نے اسٹیٹ کیا ہے یا آپ کلیئرلی uh, ریئلائز کر لیں گے کہ یہ ہمارا ان آرڈرڈ پارٹیشن والا ہی فارمولا ہے جس کو ہم ایک نئے کنٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں اب اس فارمولے کو یوز کریں گے for solving a number of questions find the number of distinct permutations that can be formed using the letters of the word benzene اب یہ جو ہمیں ورڈ دیا گیا ہے اس میں کئی لیٹرز ایسے آ رہے ہیں جو کہ ریپیٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ ای e جو ہے از ریپیٹنگ تھری ٹائمس اور این اس میں دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے جبکہ باقی کے ایلیمنٹس بی اور زی صرف ایک ہی دفعہ آ رہے ہیں تو اس طرح اس کی پرمولیشن جو بنے گی they will be seven factorial divided by three factorial into two factorial and that amounts to four hundred and twenty اچھا اب اگلا ہمارا پرابلم جو ہے یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ uh, پرابلم ہے ہم نے سگنلز بنانا چاہتے ہیں using flags of of different different colours let see that problem how many signals each consisting six flags flags hung in a vertical line can be formed from four identical identical red and two blue flags اچھا اب اس میں ہمارے پاس اگر ایک ہی کلر کے فلیگز ہوں گے تو ان کی آپس کی پرموٹیشن جو ہوں گی دے ول ناٹ میٹر تو وہ رپیٹ ہمارے پاس وہی سچویشن آ رہی کمبینیشن الاؤڈ تو اس طرح the answer will be we seek the number of permutation of of six elements which four are alike and two are alike so there four there are six factorial over four factorial factorial there is fifteen different signals اچھا اب ایک اور ہم بڑا سمپل قسم کا پرابلم کرتے ہیں find the number of words that can be formed of the letters of the word eleven part two اس کا ہے find if the words are to begin with L اس پہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ ہم نے صرف وہ لفظ بنانے ہیں جو کہ ایل سے شروع ہوتے ہیں find if the words are to begin and end in E اب ہم نے ریسٹرکشن کو اور اسٹرانگ کر دی ہے کہ پہلا اور آخری جو کریکٹر ہے that should be E find if the word are to begin with E and end in N سب سے پہلا کریکٹر ہم نے ای e لینا ہے اور آخری کریکٹر ہم نے لازمی طور پہ این لینا ہے اچھا اس میں الیون میں پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں پہلا پارٹ کرنے کے لیے کہ it has three E's and تو باقی سارے کے سارے کریکٹرز جو ہیں دے آر ڈفرنٹ ایل ایک ہی دفعہ آ رہا ہے وی بھی ایک دفعہ آ رہا ہے اور این بھی ایک دفعہ آ رہا ہے تو اس طرح جو ڈسٹنکٹ ہمارے پاس بنیں گے اس کے combinations there are six letters of which three are E hence the required number of words are six factorial over three factorial that is equal to one twenty جب دوسرے میں ہم نے ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ پہلا کریکٹر جو ہے وہ لازمی طور پہ ایل ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں باقی کے پانچ کریکٹرس کے بارے میں وری کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کس آرڈر میں پلیس کرنا ہے اب ان باقی کے پانچ کریکٹرس میں سے تین ایک جیسے ہیں وچ آر ایز تو اس طرح یہ ہو جائے گا five factorial over three factorial اور آنسر ہمارے پاس آ جائے گا ٹوینٹی پارٹ سی میں یہ کہا گیا ہے کہ the letters must begin and end with E تو شروع اور آخر میں تو ہمیں لازمی طور پہ ای لگانا ہے تو ہمارے پاس جو اویلیبل تھے کریکٹرز سکس کریکٹرز ان میں تین ای تھے دو کو ہم نے یوز کر لیا پہلے کریکٹر کے طور پہ اور آخری کے طور پہ اب ہمارے پاس جو چار کریکٹرز باقی بچے ہیں دے آر آل ڈسٹنکٹ اس میں ایک دفعہ ای آ رہا ہے اور اسی طرح باقی جو تین کریکٹرز آ رہے ہیں they are also only once تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف پاپلیشنس ہوں گی that will be four factorial تو اس طرح ریکوائرڈ نمبر ہمارا آ جائے گا four factorial so there are twenty four word begin and end with E اچھا آخری پارٹ میں اس نے کہا ہے کہ the word must begin with E and end in N تو شروع اور آخر میں تو ہم ای e اور این لگا لیتے ہیں اور باقی کے جو ہمارے پاس چار کریکٹرز uh, ہیں ان میں سے دو اب ای e اویلیبل ہیں تو اس طرح ہمارا آنسر ہو جائے گا four factorial over two factorial اچھا اب ایک اور اسی طرح کی ہم ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ ہم نے کمبینیشن لینے ہوں گے with repetition find the number of that can be form from all the letter two B's are to be next to each other find if the word are to begin and end in اچھا پہلے کے لیے پہلے پارٹ کے لیے تو ہم نے سمپلی یہ نوٹ کرنا ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو کیریکٹر جو لیٹرز ہیں دے آر ایٹ اب ان ایٹ میں سے there are two B's there are two L's and there are two E's S ایک دفعہ آ رہا ہے اور ای e بھی ایک دفعہ آ رہا ہے تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف کمپنیشن ہمارے پاس آ جائیں گے eight factorial over two factorial into two factorial into two factorial اور اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے آپ کو ایویلویٹ کریں تو یہ آ جاتا ہے فائیو تھاؤزینڈ اینڈ فورٹی دوسرے پارٹ میں اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ both B's should come together تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیئر آف بیز کو ہم ایک کریکٹر کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس جو اویلیبل رہیں گے they will be seven factorial now جو ہمارے پاس ڈبل بی ہے اس کو ہم ایک کی کریکٹر سمجھ لیں گے and now we have seven characters available اور ان سیون میں سے دو ایز کامن ہے اسی طرح ایل بی دو دفعہ آ رہے ہیں تو آنسر ہمارا ہو جائے گا seven factorial over two factorial which amounts to twelve thousand hundred and sixty اچھا تیسرے پارٹ میں اس نے کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ دا ورڈ مسٹ بگن اور end begin and end with a vowel تو ہمارے پاس دو واول اویلیبل ہیں ایک تو اے ہے اور دوسرا ای e ہے سو اٹ مسٹ ادھر بگن ود اے اور E and must begin with either A اور ای تو اس کا سولوشن یہ بنے گا there are three possibilities the words begin and end in A the words begin in A and end in E اور the words begin in E and end in A باقی کے چار جو ہمارے کریکٹرز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس وہی پاسبلٹیز آ جائیں گی six factorial over two factorial into two factorial اب اس طرح ہمارے پاس یہ تین پاسبلٹیز تھی یہ بھی ملٹیپلیکیشن رول کے تحت this will give us the required answer which is three into six factorial over two factorial factorial and this can be calculated equal to اچھا ابھی تک ہم نے کمیونٹورکس میں جو ٹاپکس کور کیے ہیں آپ نے ان میں ایک پیٹرن دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم سالو کرتے ہیں ان پرابلمس کو دیر از سم تھنگ کامن ان اب اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا یہ بھی کمیونٹورکس کا ہی ہے اس میں بھی ہم نے کاؤنٹنگ پرابلمس ہی کرنی ہے لیکن اس میں ہمارا پرسپیکٹو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا ہماری اپروچ مختلف ہوگی and this approach will be clearly observable جیسے جہاں پہ آپ کسے آپ اگلے ہم ٹاپک کو کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اگلے جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈفرینٹ قسم کی اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی ہمارے پاس ڈفرینٹ سچویشنز آئیں گی اور ان کے لیے ہمارے پاس فارمولا بھی اویلیبل ہوں گے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشل قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی ٹو انڈرسٹینڈ دو situations Okay, I think we have reached the end of our lecture today, and uh, I'll be pleased to see you next time.